اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی شورا کے ممبر سکھر کے جامع مسجد کے خطیب حضرت مولانا قاری خلیل احمد بندھانی صاحب کو اور تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا خلیل احمد بندھانی صاحب جو بہت ہی اچھے اپنے علاقے کے خطیب ہیں سندھ کے اور اللہ رب العزت نے انہیں قرآن پڑھنے کا بھی خوب ملکہ دیا ہے خطابت کا بھی خوب ملکہ دیا ہے نعرہ تکبیر تاجدار تاجدار ختم ختم ختم نبوت نبوت نبوت اکابرین الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم صدق اللہ مولانا العظیم درشی پر اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ مبارک میرے محترم اور ہمارے بزرگ اور پیر طریقت جن کے زیر سایہ عرصہ دراز تک عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا کام چلتا رہا حضرت مولانا خان محمد صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے صاحبزادے خواجہ خلیل صاحب اور دیگر علماء اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کی یہ نشست آپ اور ہم جو پہنچے ہیں بات واضح ہے کہ ختم نبوت کے سلسلے میں حاضری ہوئی ہے اور یہ ختم نبوت کا مسئلہ ایسا نہیں ہے کوئی معمولی مسئلہ ہو جس طرح سے توحید باری تعالیٰ کا مسئلہ اہم ہے اسی طرح سے یاد رکھیے گا ختم نبوت کا مسئلہ بھی اہم ہے ذات اقدس کا مسئلہ بھی بڑا اہم ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات میں اگر سب سے بلند و بالا بنایا ہے اور افضل کیا ہے تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مفسرین نے ذکر کیا ایک جگہ تفسیر میں لام روکا کہ اللہ پاک نے یہاں پر قسم اٹھائی ہے قسمیں تو اور جگہ بھی ہیں وضحا و للی را سجا و شمسی وضحاحا ولاصر اللہ تعالیٰ نے کہیں رات کی قسم کہیں سورج کی قسم کہیں جناب چاش کے وقت کی قسم لیکن انبیاء علیہ مسلاط وسلام کی ذات کی زندگی کی قسم اللہ نے کہیں نہیں اٹھائی صرف ایک پیغمبر جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کی زندگی قسم اٹھائی ہے اور فرمایا اللہ عمرو کا میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کی زندگی کی قسم ہے مجھے آپ کی زندگی کی قسم ہے یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں سے افضل اور اعلیٰ ہیں اور سب سے بلند و بالا بلکہ ساری کائنات میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبے کو امت مسلمہ نہیں مانتی ابراہیم خلی اللہ بے شک قابل احترام جد امجد ہیں اسماعیل ذبی اللہ ہیں موسا کلیم اللہ ہیں لیکن امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ اس دنیا میں آیا ہے اور نہ قیامت تک آئے گا رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں آپ جیسا نہ آیا ہے نہ قیامت تک آئے گا اب میں صرف آپ سے مختصر پوچھنا چاہتا ہوں تقریر کا وقت نہیں ہمارے بھائی محمد علی صاحب نے تعارف کرایا بہت بھائی ہم سے سب اچھے ہیں یہاں پر اور ایمانداری کی بات یہ ہے کہ یہاں آنے کا مقصد کوئی تقریریں نہیں سنانا ہے شریک ہونا ہے سعادت حاصل کرنی ہے کہ یہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی جانب سے یہ کانفرنس منعقد کی جاتی ہے کی جا رہی ہے جس کے لیے آج کئی اللہ کو پیارے ہو گئے ترپن کی تحریک میں کئی شہید ہو گئے عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحم اللہ نے مولانا محمد علی جالندری رحم اللہ نے اور اس وقت اکابن نے بڑی کوشش کی لیکن کام رکا نہیں چلتا رہا چلتا رہا یہاں تک کہ ان گناہ گار آنکھوں نے اور آپ نے جو چوہتر کی تحریک میں شامل ہوئے اور انہوں نے جو منظر دیکھا الحمدللہ وہ جد و جہد ہمیں ابھی تک یاد آتی ہے چوہتر کی تاریخ ختم نبوت کہ اس میں جناب والا یہ اعلان کیا گیا کہ بھٹو صاحب سن لیجئے گا مفتی محمود اور مولانا غلام اللہ خان یہ رال پنڈی میں جو کام کر رہے ہیں ایک اسمبلی کے اندر کام کر رہے ہیں اور ایک اسمبلی کے باہر جلوس لے کر آ رہے ہیں پھر اسی طرح سے احمد شاہ نورانی بھی آمد شاہ نورانی ہے اور دیگر حضرات ہیں یہ سب آ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ بٹو صاحب سن لیجئے گا ہم سب کچھ قربان کر سکتے ہیں لیکن ختم نبوت کے بارے میں غداری کو قبول نہیں کر سکتے نعرہ تکبیر ختم نبوت قائدین تحریک ختم نبوت اور یہ مسئلہ حل کرنا ہوگا الحمدللہ کابن نے دلائل سے بیان کیا اور جناب مفتی محمود صاحب نے ترجمانی کی باہر سے پورا ولولہ اور زور تھا میں رات ہی اٹک کیمل پور وہاں چوتر کی تحریک میں میں رہا اس ناطے سے آپ یقین جانیے گا جو آج سے چھبیس سال پچیس سال پہلے بچے تھے وہ جوان جو جوان تھے بوڑھے ہو گئے اتنی عقیدت اور محبت ہے اسی ختم نبوت کے سلسلے میں آج بھی وہ اس وقت کو یاد کرتے ہیں اور میں نے بھی اس وقت ان کو یاد دلایا تھا کہ یہ جامع مسجد مرکزی جامع مسجد یہاں میرے استاد آئے تھے حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالقدیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت علامہ انبر شاہ صاحب کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص تھے جس طرح سے استاد مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ شاگرد خاص تھے میرے استاد مولانا عبدالقدیر صاحب جن سے مولانا امین اکاڑوی نے بڑا فیض حاصل کیا اور جناب حنفیت کے لیے ان سے بہت سے فوائد حاصل کیے میرے استاد جن سے ہم نے مشکات شریف پڑھی قاضی الحمد پڑھا ہم نے الحمد للہ حضرت استاد مولانا عبد القدیر صاحب نے فرمایا کہ ہمارے استاد مولانا انبر شاہ صاحب کاشمیری رحمت اللہ علیہ بڑے پریشان تھے اس گروہ کے بارے میں اس دجال کے بارے میں اس دجال کے فتنے کے بارے میں کئی راتیں مجھے نیند نہیں آئی تو استاد مولانا عبد القدیر صاحب فرمانے لگے کہ میرے استاد نے کہا کہ چرپائی میری لے چلو دیوبند کے سہن میں سہن میں لے آئے سارے شاگردوں کو بلایا اور تمام علماء کرام اور تمام طلبہ آئے کہ بھائی میں کئی راتوں سے پریشان رہا اور مجھے کئی راتیں نیند نہیں آئی لیکن ایک رات میرے اللہ نے مہربانی فرمائی اور یہ دل میں ڈالا کہ انور شاہ تو اتنا پریشان نہ ہو ایک وقت آئے گا کہ یہ مرزائیں قادیانی ذلیل ہوں گے جب میرے استاد مولانا عبد القدی صاحب نے ایمانداری کی بات ہے یہ بات جب مجھے فرمائی تو میرا بھی دل ہم ہیں گناہ کوئی دعوے نہیں کر رہے میرا بھی دل گواہی دیا آج جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے اس تحریک میں ہم دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ یہ انور شاہ کی دعائیں قبول ہوں گی اور وہ جو تڑپ تھی وہ کام آئے گی اب چنانچہ کیوں اس لیے کہ ان کا شاگرد رشید مولانا یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ ہمارے استاد مجلس عمل کے صدر تھے الحمدللہ یہ دیکھا جناب والا کہ چوہتر کی تحریک میں جناب والا یہ تحریک کامیاب ہوئی اور پھر یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ روے کو جو ہے کھلا شیر قرار دیا جائے یہ کھلا شیر قرار تم مانیں گے ہمارے استاد شیخ القرآن صاحب نے اس وقت کہا جب غلام اللہ کا گھر رب میں بنے گا اور مسلمانوں کے گھر بنیں گے آج عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس جگہ آپ کوئی مسلمان آ نہیں سکتا تھا آج ہر مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھنے والا اس رب چناب نگر میں داخل ہو سکتا ہے اور دنیا کی کوئی طاقت ان کو روک نہیں سکتی نعرہ تکبیر ختم نبوت مرزائیت ایک وقت تھا یہاں آنا بڑا مشکل تھا میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں تمام اکابر کو بزرگان دین کو اور موجودہ ہمارے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مولانا عظیورمان مولانا اللہ وسائے صاحب مولانا شجا بادی صاحب اور دیگر ہمارے ساتھی سب کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور ہمیں ختم نبوت کے لیے بہت بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم میرے بھائیوں قرآن پاک میں صاف طور پر بیان فرما دیا گیا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مومنوں کی جان سے زیادہ حق رکھتے ہیں آج مجھے اور آپ کو اپنی عزت کا خیال نہیں ہونا چاہیے اپنی دولت کا خیال نہیں ہونا چاہیے خیال ہونا چاہیے تو محمد مصطفیٰ کی عزت کا اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں حکومت کی طرف سے اگر کوئی ایسا دجل کیا گیا جسے پیپلز پارٹی میں کرنا چاہتے تھے لیکن عالم مجلس تحفظ ختم نبوت کے زور سے اور بلبلے سے اور جناب قراردادوں سے وہ پیچھے گئے اب ہم مسلم لیگ کو بھی بتا دینا چاہتے ہیں نواز شریف کو بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ اگر تم نے تمہارے آدمیوں نے یا کسی نے امریکہ کے کہنے پر یا برطانیہ کے کہنے پر توہین رسالت کا قانون تبدیل کیا تو یاد رکھو ہم وہی لوگ ہیں جو ترپن میں کام کرنے والے ہمارے بزرگ تھے وہی لوگ ہیں جو چوہتر میں کام کرنے والے تھے اور آج ہم یہ ثابت کر دیں گے کہ یاد رکھو جو جان چاہو تو جان لے لو جو مال مانگو تو مال دیں گے لیکن یہ ہم سے نہ ہو سکے گا کہ نبی کا جاہو جلال دیں گے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ اس کو گوارا کریں گے کہ توہین رسالت کا قانون تبدیل ہو جائے نہیں تو ہاتھ اٹھا کرتا ہے کہ نعرہ تکبیر ماشاء اللہ آخر